اور زمین میں چلنے والا ہر حیوان اور فضا میں اپنے بازوؤں سے اڑنے والا ہر پرندہ تمہاری ہی مثل مخلوق ہے ہم نے کتاب لوح محفوظ میں کسی چیز کو نہیں چھوڑا پھر وہ اپنے رب کی طرف جمع کیے جائیں گے